ہم نے مرسل الصحابی سے پڑھنا ہے نمبر سات عبارت دیکھیے گا ہوا ما اخبر به الصحابی عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او فلم يسمعه او يشاهده اما لصغر سنه او تأخر اسلامه او تخلی اسلامی او غیابی احادیث الصحابة كابن عباس وابن ابنی زبیری صحابی کی جو مسلات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ہیں کہتے کہ ہوا ما اخبار یہ وہ خبر ہوتی ہے یہ وہ روایت ہوتی ہے جس کو صحابی نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے قول کے ساتھ خبر دی ہوتی ہے یا حضور کے فیل کے ساتھ لیکن وہ حالیہ ہے یس یسماہ لیکن حالانکہ صحابی نے حضور کو سنا نہیں ہوتا یا صحابی نے حضور کو کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا اس حدیث کے لینے میں اما ہی یا تو اپنی عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے او تاخر اسلامی ہی یا اپنے اسلام کے مؤخر ہونے میں مؤخر ہونے میں اسلام لانے میں کہ اس وقت تک وہ اسلامی لائے, لائے نہیں تھے عمر میں تو چھوٹے نہیں تھے کہ وہ حضور سے باقاعدہ کوئی حدیث کو نقل کرتے لیکن اسلام ابھی نہیں لائے تھے اور وہ گیا بھی ہی یا پھر اس حدیث کے لینے وہ ملے ہی نہیں تھے صحابی تو ہو گئے جب حضور کو دیکھ لیا لیکن اس حدیث کے وقت میں آپ موجود نہیں تھے احادیث صحابتی لیکن اس میں کہتے ہیں کہ اس نو کی احادیث کے اندر عمومی طور پر جو احادیث آئی ہیں وہ چھوٹی عمر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آئی ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس ابن زبیر رضی اللہ عنہ چنانچہ اگر ایک صحابی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا لیکن انہوں نے حضور کو اس حدیث کے لیتے ہوئے ان کی ملاقات ان کی ان انہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت نہیں فرمائی تھی تو ایسی حدیث کو مفت صحاب صحابی کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی اب کیا ہوا ہوگا کہ یا تو ان کو یہی حدیث کسی دوسرے صحابی نے بتائی ہوگی چنانچہ اگر دوسرے صحابی اس میں محضوف ہے بھی صحیح تو بھی اعتبار کر لیا جائے گا کیونکہ صحابہ سارے کے سارے کل ہوں تو اور اگر چھوٹی عمر میں وہ عمر ہے کہ جس عمر کے اندر بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کی چھوٹی عمر کی کے اقوال جو ہیں وہ بھی معتبر ہیں تو تو یہ صحابی بن جائے گی بشر یہ کہ براہ راست نہ دیکھا ہو اپنے والد سے سنی ہو کہ بھی وہ چھوٹے تھے انہوں نے اپنے والد سے سنی وہ بھی صحابی تھے یہ ساری چیزیں آگے بھی آ جائیں گی حکم صحابی صحابی صحابی کی جو مرسلات ہیں اس کا حکم کیا ہے القول الصحیح المشہور وہ قول جو کہ صحیح ہے مشہور ہے اللہ قطع بھی الجمهور جس پر جمہور متفق ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح به بھی یہ مرسلات صحابی صحیح ہیں ان سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے روایت روایت صحابتی التابعین نادر اس لیے کہ صحابی تابعی سے روایت کرے یہ تو بہت نادر ہے ہونے کے برابر ہے میں اور جب ایسا وہ کرتے ہیں تو وہ اس کو اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا کہیں تو وہ اس کو ضرور بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے تابعی سے بھی ہے لیکن ایسا اول تو ہے ہی بہت نادر کہ کسی صحابی نے حدیث ہی تابعی سے لی ہو فیضا لمبی بیدین پس بس جس وقت وہ نہ بیان کریں اس بات کو اور سیدھا کہہ دیں کہ وقالو اور یوں کہہ دیں کہ قال رسول اللہ تو پھر اس صورت میں تو یقینی بات یہ ہے انہم من من صحابی آخر کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے دوسرے صحابی سے صحابی لا اور کسی صحابی کا حضر ہو جانا یہ کوئی نقصان نہیں دیتا کما جمع جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزر چکا ہے وکیلہ اور ایک قول یہ ہے قیلہ کے ساتھ ضعیف قول آتا ہے ان مرسل صحابی کا مرسل غیر ہی فی الحکمی صحابی کی جو مرسلات ہیں وہ بھی غیر صحابی کی مرسلات ہی کی طرح ہیں حکم کے اندر لیکن القول ضعیف مردود اشر المصنفات المراسیل المسنفاطی داود اور اس کے بعد المراسیل ابی حاتم اور جامعۃ احکام یا للعلاء الدین یہ کتب ہیں ہے آگے چلتے ہیں نمبر تین معذل حدیث معذل کیا ہوتی ہے لغتن اسم مفعول من اعظله بمعنى اعیاه باب افعال سے اعظل یعظل سے مرغل من یعنی کیا مطلب اعظله میں نے اس نے اس کو باب افعال کا ماضی بنا لے کہ تھکا دیا اس نے اس کو یا عاجز کر دیا یہ تو لغت, لغت کے معنی ہو گئے اصلاحی معنی اصطلاحی معنی کہ وہ روایت کے ساکت ہو جائے اس کی اسناد میں یا اس سے بھی زیادہ عالت قبالی ایک ہی جگہ پر یعنی ہے دو یا دو سے زیادہ اگر راوی ایک ہی جگہ سے ہو جائیں تو یہ حدیث کہلائے گی اس کی مثال مور الحاکم عماری معرفت علوم حدیث ہی وہ جس کو روایت کی ہے حاکم نے اپنی کتاب روایت حدیث کے اندر فی معرفت علوم کتاب معرفت علوم حدیث اپنی ایک صنعت کے ساتھ ایک روایت کو بیان کیا ہے اور وہ صنعت جاتی ہے پہلی کس طرف القاعنبی عن مالک انہو بلغہو ان ابا حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک قامہو وکسبتہو بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اوپر سے انہوں نے سند بیان کر دی آگے فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک کے ذمے ہے للمملوک کی مالک کے ذمے ہے غلام کا کھانا اور اس کا لباس عرف اور دستور کے مطابق اور نامکلف بنایا جائے اس کو کسی ایسے کام کا کسی بھی کام کا اللہ مگر ما یوتی کو جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو امام حاکم فرماتے ہیں کہ معزل عن مالک یہ معزل ہے مالک کی جانب سے یعنی مالک نے آگے کہہ دیا کہ انہو بلغہو ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ انہوں نے حضور سے یوں سنا اب مالک کے آگے جو ہیں وہ محضوب ہیں وہ کیا ہیں وہ آگے آ رہے ہیں حاضر مرزل فی الموتہ اور اس کو امام مالک نے اس کا اعزال کیا ہے یعنی اس کو اس کے آگے دو اس اس اس کے کے کے اگلے دو راویوں کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا موتا اپنی امام مالک کے اندر معزل اسنانی متوالیانی بینا و ابی ہرارا امام مالک اور ابو ہرارا رضی اللہ کے درمیان دو پے در پے راویوں کو ساخت کر دیا گیا ہے ساخت ہو گئے ہیں دو راوی اس لیے حدیث کیا ہے موزن ہے فقط عارف نہ ان سفت امین وقد عرفنا انه سقط منه اثنان متواليان من روايه الحديث خارج الموضع هكذا اور ہمیں یہ بات کس طرح معلوم ہے کہ دو معذوف ہیں وہ یہ کہ ہمیں یہ بات کا علم ہونا کس بات کا علم ہونا کہ دو راوی ساکت ہوئے ہیں روایت اس حدیث کی روایت کرنے میں خارج الموتا امام مالک کی جو موتا امام مالک ہے اس سے اس کے علاوہ جو دیگر کتب حدیث ہیں اس کے علاوہ جہاں سے یہ روایت ملتی ہے وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے وہ حاصل وہ یوں ہے عن مالک عن محمد بن عجلان عن ابی عن ابی ہو تو جو بیچ میں محمد بن عجلان اور عن ابی یہ دو معذوف ہوئے ہیں اور در پے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم معذل کہتے ہیں حکم المرسل والمنقطع اور یہ زیادہ کمزور ہے ضرور حال کے مرسل اور منقطع سے کیونکہ دو ہو گئے وذالک کا المحذوفین من الاسناد اور اس کی وجہ کثرت محضوف ہے اسناد کے اندر حکم باجماع علما علماء کے اجماع کے اعتبار سے یہی حکم ہے مؤزل کا سور المعلق اچھا اب معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ موزل مل جاتی ہے کیا مطلب ایک ایسی روایت ہو سکتی ہے کہ جو کہ معلق بھی ہو اور موزل بھی ہو ان بین المعزل و بین المعلق عموماً و خصوصاً موزل اور معلق کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ وہ کیا ہے نمبر ایک فیض صورت واحدت کہ معزل جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے معلق کے ساتھ صرف ایک صورت کے اندر ایک صورت کے اندر اور وہ یہ ہے اذا من اسنادی ہی راویان متوالیان کہ جب معزل جب کسی بھی روایت کی ابتدائی صنعت کے اندر دو پیدر پہ راوی محضوف ہو جائیں تو فہو و معلق آن واحد تو ایسی صورت میں یہ حدیث معزل بھی ہے اور معلق بھی ہے ایک ہی وقت میں کیونکہ ہم نے معلق کی تعریف میں یہ بات کہی تھی کہ جس کی ابتدائی سند معذوف ہو خواب و جا کر آگے سیدھا بیان کر دے کہ, قال ابو حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اور اس کے بعد حضور کی روایت آ رہی ہے اور اس سے پہلے ساری ہی سند معذوف ہو جائے تو ہم نے بھی اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ معلق ہے اور موضوع کی تعریف یہ تھی کہ دو پیدل پہ تو دو پیدل پہ بھی پائے گئے اور مولک کی کا اعتبار بھی ہوا کہ مہلک والی شرط بھی پائی گئی کہ ابتدائی صنعت معذوف ہو مولک کی شرط یہ تھی کہ ابتدائی صنعت معذوف ہو بھلے وہ ابتدائی صنعت معذوف ہوتے ہوتے آخر تک پہنچ جائے لیکن ابتدا ضرور معذوف ہونی چاہیے مولک کے لیے یہ شرط تھی موزل کے لیے یہ شرط تھی کہ دو ہوں پیدر پہ ہوں اب یہ دو ہوں اور پیدر پہ ہوں اور یہ اگر ابتدا سے ہو جائیں تو مولک اور موزل آپس میں مل گئے نمبر دو بات ویو فی صورت اور دو صورتوں میں یہ جدا ہو جاتی ہے من وسط راویان متوالیہ اگر درمیان سند کے اندر دو راوی در پے حضرت ہو جائیں تو پھر یہ معزل تو ہوگی معلق نہیں ہوگی کیونکہ معلق کی شرط ہی یہ تھی کہ ابتدائی صنعت سے راوی معذوف ہو اگر درمیانے صنعت سے معذوف ہوا تو پھر اب معلق نہ رہی معزل ہو گئی لیکن اگر دو ہو گئے چنانچہ درمیان سے اگر دو راوی معذوف ہوئے تو یہ معزل تو کہلا سکتی ہے معلق نہیں کہلا سکتی تیسری قسم کیا ہے راوین فقط ابتدائے سند میں اگر حذف ہو لیکن صرف ایک ہی راوی حذف ہو تو پھر یہ معلق تو ہوگی لیکن یہ معزل نہیں ہوگی کیونکہ معزل کے لیے شرط یہ ہے کہ دو ہوں دو معذوف ہوں اور یہاں پر ابتدائی صنعت میں ایک راوی معذوب ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ معلق تو بن سکتی ہے لیکن معزل نہیں بن سکتی مضان المعزل کی مشہور جو تصانیف ہیں وہ کون کون سی ہیں قول سیوتی یوتی مضان المعزلی والمنقطع والمستلی کتاب السنن لسعید ابن منصور اور ابن ابی دنیا جی المنقطع یہاں تک بات سمجھ میں آگے جی آگے چلیں جی لغت میں منقطع کہتے ہیں ہوا اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال کہ یہ اسم فاعل کا سیغہ ہے انقطاع سے جو اتصال کی ضد ہے اصطلاح میں مالم یتصل اسنادہ علی ای وجہ کانا انقطاعہ وہ روایت کان انقطاع اب اس کی اسناد کا متصل نہ ہونے کی یعنی اس اس کے انقطاع کی بھلے کوئی بھی وجہ ہو کسی بھی جگہ ہو کوئی بھی صورت کہہ رہے کوئی بھی صورت ہو جس کی سند متصل نہ ہو اس طور سے کہ اس کے انقطاع کی کوئی بھی صورت پیدا ہو جائے تو ہم اس کو منقطع کہیں گے تعریف کی شرح یعنی ان کل اسناد انقطع من ای مکان کان سباً کان من اول الاسناد او من اسناد او من وسطی کہ ہر وہ سند ان قطع جو منقطع ہوئی ہو من ای مکان ان کان کسی بھی جگہ سے سبا ان الانقطاع برابر ہے کہ یہ منقطع ہونا اول اسناد سے ہو یا آخر اسناد سے ہو یا وسط اسناد سے ہو لیکن اگر ہم یہ تعریف کرتے ہیں تو وہ آگے کہتے ہیں سید خلوفی ہی تو داخل ہو جائے گی اس تعریف کے اندر اعلیٰ اس اس کا اعتبار کرتے ہوئے المرسل والمعلق والمعزل وہ تو تینوں کس میں شامل ہو جائیں گی کیونکہ معلق وہ تھی جس کا جو جو بالکل ابتدائی صنعت میں جس کا راوی منقطع مرسل وہ تھی جس کا آخر صنعت میں رابی منقطع معزل وہ ہے جس کے دو رابی پیدر پہ تو اس تعریف کے مطابق تو منقطع کی تعریف تو ان تینوں پر صادق آ رہی ہے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی راوی منقطع ہوتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ منقطع ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھی ہوگی وہ معلق بھی ہوگی موزل بھی ہو اس کا جواب آگے دے رہے ہیں لاکن العلماء المصطلح متاثرین علماء علم حدیث کے جو اصطلاحات حدیث کے جو متاثر علماء ہیں انہوں نے کیا کیا خص المنقطع خاص کر دیا حدیث منقطع کو بما اس روایت کے کے ساتھ ساتھ ان روایات لم لم تن علیہ المرسلی اب المعلقی اب الموزن ایسی روایت کے ساتھ کہ جن کے اوپر مرسل معلق اور معزل کی کوئی بھی صورت منطبق نہیں ہوتی وہ کون سی صورت ہے وہ آگے بتائیں گے بقیرا لکھا اور اسی طرح کانا استعمال المتقدمین الغالبی اور غالب استعمال متقدمین کا بھی یوں ہی تھا ولیزالی کا قورم نبوی اسی لیے امام نبوی نے فرمایا جو ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں امام نبوی وہ اکثر وہ کیا کہتے ہیں وہ اکثر روایت من دون صحابی اس کا اطلاق اکثر طور پر یا استعمال اس روایت پر ہوتا ہے جو تابعی سے نیچے ہو لیکن روایت صحابی سے کر رہا ہو <clears throat> جیسے کہ مالک ابن عمر سے روایت کریں امام مالک تابعی نہیں ہے لیکن روایت کر رہے ہیں صحابی سے تو گویا کے بیچ میں سے تابعی محض ہو رہے ہیں اب اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی کہ منقطع کسے کہیں گے <clears throat> چنانچہ دوبارہ موجود المنقطع عند المتاخرین من اہل حدیث اہل حدیث جو متاخرین ہیں ان کے نزدیک منقطع کسے کہتے ہیں وہ معلوم یتصل اسناد جس کی سند متصل نہ ہو مما اس طور سے وہ حدیث یعنی ان, ان روایات میں سے ہو کہ لا یشملہ اسم المرسلی اب المعلقی اب المعضلی بہین طور وہ روایت ہو کہ اس کے اوپر مرسل معلق معزل کا نام اس کو ہم نہ دے سکیں وہ شامل نہ ہو ان ناموں کو فقان المنقطع اسم نام تو گویا کہ منقطع ایک ایسا عام نام ہو جائے گا ہر انقطاع کا میں ما آدا سوائے سلاسن انکتاب ان تین صورتوں کے علاوہ ہر قسم کا انقطاع جب پایا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ حدیث منقطع ہو گئی ان تین صورتوں مرسل معزل اور معلق ان تینوں صورتوں کے علاوہ کسی بھی قسم کا انقطاع پایا گیا تو اب ہم اس کے لیے کوئی نئی تقسیم نہیں بنائیں گے نئی کیٹیگری نہیں بنائیں گے ہم اس کو منقطع کے اندر ڈال دیں گے اور وہ تین صورتیں کیا تھی وہی ہے حزف السنادی کہ اسناد کا حذف ہونا یہاں وہ ابتدا لکھنا چاہیے تھا حزف الاسنادی تو پہلی قسم تو وہ ہو گئی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ معلق ہے وہ پہلی قسم یہ دوسری او حذف آخری ہی آخر سے حذف حذف ہوا تو مرسل او من ای مکان کانا یا پھر دو پیدر پہ کسی بھی جگہ سے راویوں کا حذف یہ ہوگی موزل تو ان تینوں کے علاوہ کہیں سے بھی کسی طرح کی بھی کوئی انقطاع پایا جائے گا سند میں تو ہم اس روایت کو منقطع کر دیں گے کہہ دیں گے هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر اور یہ وہ یہی وہ تعریف ہے یا یہی وہ وضاحت ہے جس کو امام حافظ ابن حجر نے بھی بیان کیا ہے جس کو وہ لے کر چلے ہیں اپنی کتاب الفکر الفکر کے اندر اور اس کی شرح کے اندر ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الاسناد اب یہ جو انقطاع ہوگا بعض اوقات تو یوں ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ پر ہوگا وقت یقون فی مکان واحد اور کبھی یہ ایک سے ایک مکان واحد سے یعنی مکان واحد سے زیادہ میں بھی ہوگا انتظار کھانا یہ کور مثلا اور ہو سکتا ہے یہ انقطاع دو یا تین مقامات پر بھی تو اب یہ تعریف کیا ہوئی عام ہوگی نا انقطاع کی کیونکہ معزل کے اندر تھا کہ بس دو ہوں لیکن یہاں پر تین بھی ہو سکتے ہیں کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اس کی ڈیفینیشن نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھی یہاں ابتدا سے نہ ہو یہاں سے ہو یوں ہو باقی تینوں قسموں میں کچھ نہ کچھ شرائط پائی گئی منقطع کے اندر منقطع کی تعریف آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ان تینوں کے علاوہ کسی طرح کا بھی انقطاع ہوگا وہ منقطع ہوگی بس یہ اس کی آسان تعریف ہے مثال ما رواه عبد الرزاق عن عن عن يسيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين اوپر سند ذکر کی اور پھر فرمایا مرفوع حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ان ولی تموها ابا بکر اگر تم والی بنا لو گے اس امور خلافت کے اندر ابو بکر کو فقوی امین تو یہ قوی ہیں اور امین ہیں اب ہا کا مرجع معلوم نہیں کہ یہ معاملات خلافت ہے یا کسی اور کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے وہ ماقبل کی گفتگو سے معلوم ہوگا فقط من حال الاسنادی رجل من وصفه وهو شریک پس ساکت ہوئی ہے اس اسناد کے اندر ساکت ہوا ہے اس اسناد کے اندر ایک شخص من وسطی ہی درمیان سے اور اس کا نام ہے شریک وہو شریک اس کا نام شریک ہے من بین سوری وبی اسحاق اور یہ جو شریک رجل ہیں یہ جو راوی ہیں یہ ساکت ہوئے ہیں سوری اور ابو اسحاق کے درمیان سے لم یسما اسحاق کیونکہ امام سوری نے امام ابو اسحاق سے حدیث کو براہ راست سنائی نہیں ہے براہ راست سامنے انما من شریک یہ تو انہوں نے سنا ہے شریک سے اور شریک نے پھر سنا ہے ابو اسحاق سے تو سور امام سوری نے شریک سے اور شریک نے ابو اسحاق سے سنا ہے تو بیچ میں ایک راوی جو ہے وہ معذوف ہیں بس یہ ایسا انتظار ہے لا کلک علیہ اسم المرسل کہ اس کے اوپر نہ مرسل کا نام نہ مرسل کی تعریف کا اطلاق ہوتا ہے نہ معلق کا اور نہ مؤضل کا بس یہ منقطع ہو گئی جی یقیناً یہ دوسری صنعت معلوم ہوگا یقینی طور پر ورنہ تو اگر یہ معلوم ہی نہ ہوا پھر تو پھر تو یہ حدیث بالکل ہی وہ ہو جائے گی مصروف ہو جائے گی <clears throat> کہ یہ بات طے ہو کہ بیچ میں ایک راوی معذوف ہے کیونکہ اس نے اس کا زمانہ پایا نہیں یا پایا ہے تو سنا نہیں یہ بالکل واضح ہو کہ یہ مصر میں رہتے تھے یہ مدینہ میں رہتے تھے اور ان کے درمیان کہیں کوئی سفر کا ذکر نہیں ہے اور پھر بھی کوئی روایت کر دے اور دوسری جگہ سے وہ روایت نہ ملے تو پھر اس حدیث کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا حکم بہ اس کا حکم کیا ہے المنقطع و ضعیف اجماع علماء منقطع ضعیف ہے علماء کے اجماع کے نزدیک لفقت ہی شرطن اس کے مفقود ہونے ایک ایسی شرط کے من شروط القبولی جو کہ قبولیت کی شروط میں سے ہیں وہ اتصال السندی اور وہ سند کا متصل ہونا ہے ولی الجہل بحال راوی المحذوف اور راوی محذوف کے حالت کے جہل کی وجہ سے بھی اس اس حدیث لیکن پھر اس میں وہی بات آ جائے گی کہ اگر اس کی وہ شرائط پائی جائیں گی اور بہت ساری اور روایت آ جائیں گی پھر حکم تبدیل ہو جائے گا لیکن اس صورت کے اندر جو ہے یہ راوی جو ہے وہ معذور ہوگا تو اس کا یہ حکم لگے گا اچھا جی اب یہ بتائیے کہ آپ حضرات نے ٹیسٹ دینا ہے اگلے کیا کہتے ہیں منگل کے روز آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہو جائے اور کس طرح سے آپ لوگ دیں گے کچھ ایس کسا دینا چاہتے ہیں سوالیہ پتہ بنا کر میں بھیج دوں آپ لوگوں کو اور آپ لوگ خود پھر اس کو کر کے اور مجھے اس کے پیپر ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیں گے کیا اس طرح سے آپ لوگ چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ کی معلمہ ہوں وہ آپ سے براہ راست تقریری امتحان لے لیں اس طرح ہے پھر کہ سوموار منگل کے روز سبق پڑھ کر دیں گے یا میں پرچہ دے دوں اور پھر آپ لوگ اپنے سہولت کے مطابق مجھے واپس کرتے رہیں جب بھی وقت ملے ایسے ہی کر لیتے یوں کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پیپر سینڈ کر دوں گا اور آپ لوگ پھر جس کو جو بھی وقت سہولت کا لگے یا, یا یوں کر لیں کہ سموار منگل کے روز ہم سبق نہیں پڑھتے منگل کے روز آپ لوگ جو ہے وہ صرف پیپر ہی دیجیے گا اسی گھنٹے میں ہی تاکہ ایک وقت میں سارے پیپر دے دیں اور ایک ہی وقت میں سارے سبمٹ بھی کرا دیں <clears throat> آپ سب کے لیے جس طرح سے آسانی ہو اس طریقے سے آپ اس کو مجھے بھیج دیجیے گا میں منگل کے روز دس بجے آپ لوگ آٹھ بجے ہوں گے تو آٹھ بجے سے پندرہ منٹ پہلے میں پیپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا اور پانچ منٹ منٹ منٹ آٹھ دس پہلے میں تو واٹس ایپ کر دوں گا وہاں سے پھر آپ کو آگے پلاننگ اسلام جو ہے وہ آپ ان سے آپ پیپر لے لیجئے گا اور بس پھر آپ لوگ آگے اس کو کر کے اسی گھنٹے کے فوراً بعد ہی اس ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے یا ایک گھنٹے کے بعد اس کا جو وقت میں لکھ دوں گا اس کے مطابق ہی آپ آپ کو مجھے واپس کر دیجیے گا تو کے منگل کے روز آپ لوگوں کے پاس ایک ہی گھنٹہ ہے یعنی میں پیپر بناؤں تو ایک گھنٹے کا ہی ہو یا اس کے بعد آپ آپ کے کا کوئی سبق نہیں ہے کہ اس میں بھی آپ حل کر سکتے ہیں نو بجے سبق ہے منگل کے روز ہے تو نو بجے اگر سبق ہے تو میں آپ کو پھر ایسا پیپر دوں گا جو ایک گھنٹے کے اندر ہی حل ہو جائے اور ان کیس اگر تاخیر ہو رہی ہو ایک گھنٹے میں نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ سبق پڑھ کر اس کے بعد اس کو مکمل کر لیجیے گا لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ ایک گھنٹے میں اگر ہو جائے اور وہ مجھے پھر واپس آپ لوگ سینڈ کر دیں تو یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر صورت ہے تو کہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنے کا پلان کیا ہوا غریب بس ٹھیک ہو گیا غریب تک ان شاء اللہ میں پیپر آپ لوگوں کو نو بجے سے آٹھ بجے سے پہلے پہلے سینڈ کر دوں گا منگل کے روز اور اسی دن آپ لوگ مجھے انشاءاللہ جو ہے وہ واپس کر دیجیے گا تو چلیے ٹھیک ہے اب اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور محنت سے اس کو یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ